باپ ایک آدم و ہوا اس کے پیروں کے نیچے وہ زمین جیسے مخمل کی تھی مخمل یا کچھ اور تھا تاہد نظر زمین پر سبزے کی طرح پھیلا ہوا درختوں پر اگنے والی پیلی کومپلوں جیسا سبز اور پھر یکدم سمندر کے اندر پیدا ہونے والی کائی جیسی رنگت لیے نمی کے ننے ننے قطرے اپنے وجود پر لیے سبزے کی پتیاں موتر ہوا موتر ہوا کے جھونکوں سے ہلتی جیسے کسی رقص میں مصروف تھیں پانی کے ننے شفاف موتی سبز پتیوں کے وجود پر پھسل رہے تھے سنبھل رہے تھے یوں جیسے مخمور ہو کر بہک رہے ہوں پتیوں کے وجود سے لپٹتے ڈگمگاتے سنبھلتے پھسلتے پھر ہوا کا ایک چھونکا چلتا سبزے میں ایک لہر اٹھتی سمندر میں جوار بھاٹا کی پہلی لہر کی طرح اٹھتی رقص کرتی لہراتی وہ سبزے کو سہلاتی پہلاتی ایک عجیب سی ساشاری میں جملہ کرتی ایک طرف سے دوسری طرف گزر جاتی زمین جیسے رقص کرنے میں مصروف تھی سبزے کا وجود ننے ننے پھولوں سے سجا ہوا تھا ہر رنگ کے پھولوں سے اتنے رنگ اور ایسے رنگ جو نظر کی کو شدت جو نظر کو شدد شددر کر رہے دے کر دیں سبز کے سبزے کے وجود پر بکھرے وہ ننے ننے پھول یہاں سے وہاں ہر جگہ تھے سبزے میں ہوا سے پیدا ہونے والی ہر لہر اور ہر موج کے ساتھ وہ بھی عجیب مستی اور عجیب سا شعاری سے رقص کرنے لگتے آسمان صاف تھا آنکھوں کو سکون دینے والا ہلکا نیلا اور اب بھی کسی گمبت کی طرح پھیلا ہوا گہرا اونچا بہت اونچا یہاں سے وہاں تک ہر طرف ہوا موتر تھی مخمور تھی گنگنا رہی تھی وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اکھیاں وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اکھیلیاں کر رہی تھی ہستی چھیڑ کر جاتی پھر پلٹ کر آتی کبھی بہلاتی کبھی تھپکتی کبھی تھمتی پھر چلتی پھر گنگناتی پھر لہراتی وہاں تھی نہیں تھی کہاں تھی وہ کسی راستے پر تھا کیا راستہ تھا وہ کسی انتظار میں تھا کیا انتظار تھا اس نے گہرا سانس لیا اس راستے کے دونوں طرف دو رویہ درختوں کی قطار کے ایک درخت کے ساتھ وہ ٹکا وہ ٹکا کھڑا تھا سہارا لیتے یا سہارا دیے وہ آ گئی تھی اس سے بہت دور اس راستے پر اسے نمودار ہوتے دیکھ لیا وہ سفید لباس میں ملبوس تھی بہت معین بہت نفیس وہ ریشم تھا التس تھا کم خواب یا وہ کچھ اور تھا اتنا ہلکا اتنا نازک ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس سفید گاؤن نما لباس کو اڑانے لگتا اس کی دودیا پنڈلیاں نظر آنے لگتی وہ ننگے پاؤں تھی اور سبزے سبزے پر دھرے اس کے خوبصورت پاؤں جیسے کی نرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے وہ پاؤں رکھتی چند لمحوں کے لیے لڑ کھڑاتی جیسے مخمور ہو کر ہنستی پھر سنبھل جاتی پھر بڑے اشتیاق سے ایک بار پھر قدم آگے بڑھا دیتی اس کے سیاہ بال ہوا کے چھونکوں سے اس کے شانوں اور اس کے کمر تک ہلکورے کھا رہے تھے اس کے گالوں اور چہرے کو چھوٹتے آگے پیچھے جا رہے تھے اس کے چہرے پر آتے اس کے سینے سے لپٹے لپٹتے اس کے کندھے پر پھر ہوا میں لہرا کر ایک بار پھر نیچے چلے جاتے وہ خوبصورت سیاہ چمکدار ریشمی زلفے جیسے اس کے سفید لباس کے ساتھ مل کر اس کے وجود کے ساتھ رقص کرنے میں مصروف تھی اس کے مرمری وجود پر وہ سفید لباس جیسے پھسل رہا تھا سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ وہ اس کے جسم کے خال کو نمایاں کر رہا تھا اسے پیروں سے کندھوں تک اس کے کے وجود سے مخمور ہوتا ہوش کھوتا دیوانہ وار اس کے وجود کے گرد گھومتا اس کے جسم کو اپنی گرفت میں لیتا اس سے لپٹ رہا تھا ہوا کا دوسرا جھونکا اس کی ریشمی زلفوں کو بھی اس رقص میں شامل کر دیتا اس کے کندھوں اور کمر پر والیانہ انداز میں پھسلتی ہوا میں ہلکا سا اڑتی پھر نرمی اور ملائمت سے اس کے چہرے اور سینے پر گرتی اس کے وجود سے اس کے وجود سے خوشبو سے ایک دم سرشار ہوتی پھر اس کے جسم کو جیسے اپنے وجود سے چھپانے کی کوشش کرنے لگتی ہوا کا ایک اور جھونکا انہیں ہولے سے اٹھا کر پیچھے پھینک دیتا ایک اس رقص میں پھر اب پھر اس کے سفید لباس کی باری تھی وہ آگے بڑھ آیا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی وہ عجیب سی حیرت میں مبتلا وہاں کی ہر شے کو سہر زیادہ انداز میں دیکھ رہی تھی بچوں جیسی حیرت اور اشتیاق کے ساتھ اس راستے پر چلتے چلتے اس نے اسے دیکھ لیا اس کے قدم تھمے دونوں کی نظریں ملیں پھر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی پہلے مسکراہٹ پھر ہنسی اس نے اسے پہچان لیا تھا وہاں موجود وہ واحد وجود تھا جسے وہ پہچانتی تھی اس نے ہاتھ بڑھایا وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب آ گئی دونوں ایک عجیب سی سرشاری میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے اس کی گہری سیاہ مسکراتی ہوئی آنکھیں ہیرے کی کمیں کی طرح چمک رہی تھی اور یہ چمک اسے دیکھ کر بڑھ گئی تھی اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر نمی کی ہلکی سی طے کچھ بھی کرائی ہو اس کی تھوڑی ہمیشہ کی کی اٹھی ہوئی تھی اس سراہی دار گردن کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی وہ جیسے اسلم سے واقف تھی پھر وہ دونوں بے اختیار ہنسے تم میرا انتظار کر رہے تھے ہاں بہت دیر کر دی نہیں بہت دیر بہت زیادہ نہیں وہ اس کا ہاتھ تھا میں اس راستے پر چلنے لگا ہوا اب بھی ان دونوں کے وجود کے ساتھ اور وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکلیاں کرنے میں مصروف تھی وہ اب بھی بچوں جیسی حیرت اور خوشی کے ساتھ وہاں موجود ہر شے کو کھوجنے میں مصروف تھی اس کی کھلکھلاہٹ اور شفاف ہنسی وہاں فضا کو ایک نئے رنگ سے سجانے لگی تھی فضا میں یک دم ایک عجیب دلفریب سا ساس بجھنے لگا تھا وہ ٹھٹکی پھر بے اختیار کھل کھلائی اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے اس راستے پر قدم آگے بڑھائے پھر مرد نے اسے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے رقص کے انداز میں گھومتے دیکھا وہ بے اختیار ہسا اس راستے پر کسی ماہر بیلے رینا کسی ماہر بیلے رینا کی طرح رقص کرتی اور رقص کرتی دور جا رہی تھی اس کے جسم پر موجود سفید لباس اس کے گھومتے جسم کے گرد ہوا میں اب کسی پھول کی طرح رقصاں تھا وہ آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنے لگی تھی ہوا کے موتر جھونک کے بڑی نرمی سے اسے جیسے اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے وہ اب بھی اس طرح ہستی رقص کے انداز میں بازو پھیلائے گھوم رہی تھی وہ سحر زیادہ اسے دیکھتا رہا وہ اب کچھ گنگنا رہی تھی فضا میں یکدم کوئی ساز بچنے لگا تھا پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر بہت سارے پوری کائنات ایک دم جیسے کسی سمفنی میں ڈھل گئی تھی سمفنی میں ڈھل گئی تھی اور وہ اب بھی ہوا میں رکھ تھی کسی مخملین پر کی طرح ہوا کے دوش پر اوپر جات اوپر نیچے جاتے وہ سحر زدہ اسے دیکھ رہا تھا اس کی ساتھی رقص کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھ کر کھل کھلا کر ہسی پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا یوں جیسے اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہی ہو وہ ہنس پڑا وہ ہاتھ بڑھاتی اور وہ کھینچا نہ چلا آتا وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑے اب فضا میں رقصاں تھا زمین سے دور اس کے قریب اس کے ساتھ یکدم وہ رکی جیسے کائنات ٹھہر گئی ہو وہ اب آسمان کو دیکھ رہی تھی پھر یکدم آسمان تاریخ ہو گیا دن رات میں بدل گیا تھا اور رات دن سے بڑھ کر خوبصورت تھی آسمان خوبصورت چمکتے ہوئے ستاروں سے اور ان سب کے درمیان چاند تھا کسی داغ کے بغیر روشنی کا منبع دن کی روشنی اجلی تھی سکون آور تھی مدہوش کر دینے والی تھی رات کی روشنی میں بے شمار رنگ تھے کائنات میں ایسے رنگ انہوں نے کب دیکھے تھے کہاں دیکھے تھے زمین جیسے ہر رنگ کی روشنی میں نہا رہی تھی ایک ستارہ ٹمٹماتا پھر دوسرا پھر تیسرا اور زمین پر کبھی ایک رنگ بڑھتا کبھی دوسرا کبھی تیسرا آسمان کو جیسے کسی نے روشنیوں میں پرو دیا تھا پرو دیا تھا وہ اس کا ہاتھ پکڑے جیسے سرشاری کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی اس کی حیرت اس کی سرشاری جیسے اسے محفوظ کر رہی تھی گدگدا رہی تھی اور پھر زمین پر آ گئے تھے رات ایک بار پھر دن میں بدل گئی تھی سبزہ پھول پتے مہکتی موتر ہوا ہوا سب وہیں تھے اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے اپنے پیروں کے نیچے آتے مخملین سبزے پر سجے پھولوں کو دیکھا پھر ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھ میں وہ پھول آ گیا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر دور دور تک پھیلے سبزے کے سارے پھول جیسے کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف آتے گئے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لا تعداد بے شمار اتنے کہ اس کے ہاتھ سنبھل نہیں پائے تھے وہ اب اس کے ہاتھوں پر اب اس کے بالوں پر اب اس کے لباس پر اب اس کے جسم پر وہ خوشی سے بے خود ہو رہی تھی سرشار ہو رہی تھی پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں ہوا میں اچھالا وہ پلک چھپکتے میں آسمان کی طرف گئے پورا آسمان پھولوں سے بھر گیا چند لمحے کے لیے پھر پھولوں کی بارش ہونے لگی وہ دونوں ہنس رہے تھے پھولوں کو بارش کے قطروں کی طرح مٹھیوں میں بھرتے اور چھوڑتے بھاگتے کھلکھلاتے وہ سب پھول زمین پر گر کر ایک بار پھر سبزے میں اپنی اپنی جگہ سج گئے وہاں جہاں وہ تھے وہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا وہ ایک بار پھر آسمان کو دیکھ رہے تھے اب بادل نظر آ رہے تھے وہاں روئی کے گالوں جیسی حرکت کرتے ہوئے بادل وہ سب بادل وہاں جمع ہو رہے تھے جہاں وہ کھڑے تھے پھر اس نے آسمان پہ بارش کا پہلا قطرہ دیکھا اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے ہتیلی پڑ لیا اس قطرے کو دیکھ کر دوبارہ ہنستے ہوئے آسمان کی طرف اچھال دیا اس بار وہ قطرہ اوپر جا کر اکیلا واپس نہیں آیا تھا وہ بہت سارے دوسرے قطروں کو لے کر آیا تھا بہت سارے نرم لمس کے گدگدانے والے قطرے بارش برس رہی تھی اور وہ دونوں بچوں کی طرح ہنستے کھلکھلاتے پانی کے ان قطروں کو ہاتھوں سے پکڑ کر ایک دوسرے پر اچھال رہے تھے وہ بارش تھی پانی تھا مگر وہ قطرے ان کے بالوں ان کے جسم کو گھیلا نہیں کر رہے تھے وہ جیسے شفاف موتیوں کی بارش تھی جو ان کے ہاتھ اور جسم کی ایک جنبش پر ان کے گالوں ان کے بالوں اور لباس سے الگ ہو کر دور گرتے سبزر پھولوں کے اوپر اب بارش کے شفاف موتی جیسے قطروں کی ایک طے سی آ گئی تھی جیسے کسی نے زمین پر کوئی شیشہ پھیلا دیا ہو اور اس شیشے پر وہ چل رہے تھے ان کو اپنے سائے میں لیے وہ رکتے ہاتھ ہلاتے آسمان پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے پھر اپنی طرف بلاتے وہ آسمان پر جیسے پانی سے مسوری کر رہے تھے پھر جیسے وہ اس کھیل سے تھک گئے وہ رکی بارش تھمی زمین سے پانی کے قطرے غائب ہونے لگے پھر بادل چند سماعتوں میں آسمان صاف تھا یوں جیسے وہاں کبھی بادل نام کی کوئی شے نہیں تھی شے ہی نہ ہو وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا اس نے چونک کر اسے دیکھا تمہیں کچھ دکھانا ہے وہ مسکرایا کچھ اور بھی اس کی خوشی کچھ اور بڑھی ہاں کچھ اور بھی اس نے اس بات میں سر ہلایا کیا اس نے بے ساختہ اس سے پوچھا تھا وہ خاموشی سے مسکرا دیا کیا اس نے بچوں کی طرح اسرار کیا وہ پہلے سے زیادہ پر اسرار انداز میں تھا وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسی نئے راستے کی طرف جا رہا تھا پھر ان دونوں کو دور سے کچھ نظر آنے لگا تھا اچھا نے ہڑ بڑا کر آنکھ کھولی کمرے میں مکمل تاریکی تھی فوری طور پر سمجھ نہیں سکا کہ وہاں وہ کہاں ہیں اس کی سماعتوں نے دور کہیں کسی مسجد سے شہری کے آغاز کا اعلان سنا اس کمرے کے خوب اندھیرے کو کھلی آنکھوں سے کھوجتے ہوئے اسے اگلا خیال اس خواب اور امامہ کا آیا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا جس سے وہ بیدار ہوا تھا مگر خواب میں وہ امامہ کو کیا دکھانے والا تھا اسے کچھ یاد نہیں آیا امامہ اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رکی وہ کہاں تھی کیا پچھلی رات ایک خواب تھی وہ یکدم جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا اپنی رکھی سانس کے ساتھ اس نے دیوانہ وار اپنے بائیں جانے بیڈ ٹیبل لیمپ کا سوئچ آن کیا کمرے کی تاریکی جیسے یکدم چھٹ گئی اس نے رفتاری سے پلٹ کر اپنی داہنی جانب دیکھا وہ کچھ سکون ہو گیا اس کی رکھی سانس چلنے لگی وہ وہیں تھی وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں داخل نہیں ہوا تھا یکدم آن ہونے آن ہونے والے ٹیبل لیمپ کی تیز روشنی چہرے پر پڑنے پر اماما نے نیند میں بے اختیار اپنے ہاتھ اور بازو کی پشتے اپنی آنکھیں اور چہرے کو ڈھک دیا سلاڑ نے پلٹ کر لیمپ کی روشنی کو ہلکا کر دیا اسے جگانا نہیں چاہتا تھا وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی گہرے پرسکون نیند میں اس کا ایک ہاتھ تکیے پر اس کے چہرے کے نیچے دبا ہوا تھا اور دوسرا اس وقت اس کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھا اس کی اد کھلی ہتیلی اور کلائی پر مہندی کے خوبصورت نقش و نگار تھے مٹتے ہوئے نقش و نگار لیکن اب بھی اس کے ہاتھوں اور کلائیوں کو خوبصورت بنائے ہوئے تھے تلار کو یاد آیا وہ مہندی کسی اور کے لیے لگائی گئی تھی اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی اس نے بے اختیار چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی کسی اور کے لیے پچھلی ایک شام ایک بار پھر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں گزر گئی تھی اس نے سید اما کے سہن میں اس چہرے کو نو سال کے بعد دیکھا تھا اور نو سال کہیں قائب ہو گئے تھے وہ ذرا سا آگے چھکا اس نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اس کے چہرے سے ہٹا دیا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی میں اس نے چند انچ دھور اس پر جھکا اسے مبہوت دیکھتا رہا گہرے سانس لیتی جیسے اسے زندگی دے رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے کسی طرح میں پہنچا ہوا تھا بہت غیر محسوس انداز میں اس نے امامہ کے چہرے پر آئے کچھ والوں کو یہ انگلیوں سے بڑی احتیاط سے ہٹایا امامہ کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی مندی آنکھوں کے ساتھ اسے لیٹے لیٹے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے اس الارم کو بند کرنے کی کوشش کی لیکن الارم کلاک بند ہونے کے بجائے نیچے کارپٹ پر گر گیا امامہ کی نیند یکدم غائب ہو گئی تھی الارم کی آواز جیسے اس کے احساب پر سوار ہونے لگی تھی کچھ چھلا کر اٹھی تھی bed side table lamp on کر کے وہ کمبل سے نکلے بے اختیار کپ کپ آئی سردی بہت تھی اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ کی پائیمیتی کی طرف اپنی اونی شال ڈھونڈنے کی کوشش کی وہ وہاں نہیں تھی اس نے جھک کر کارپٹ پر دیکھا اسے یاد آیا کہ شال رات کو صوفے پر رکھی تھی لیکن اس وقت وہ بیڈ روم سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پائی الارم ابھی بچ رہا تھا مگر نظر اب بھی نہیں آ رہا تھا اس کی جنجلاہٹ پڑ گئی تھی تبھی اس نے اچانک کوئی خیال آنے پر سلار کے بستر کو دیکھا وہ خالی تھا اسے ایک دم جیسے یاد آیا کہ وہ کہاں تھی جنجلاہٹ ایک دم غائب ہوئی اور ساتھ ہی الارم کی آواز بھی یہ سحری کا وقت تھا امامہ سلار کے گھر پر تھی اور یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی کمبل کے ایک کونے سے اس نے اپنے کندھے ڈھانپنے کی کوشش کی اس کے جسم کی کپ کپاہٹ کچھ کم ہوئی اس نے پہلی بار اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو غور سے دیکھا وہاں رات کو سلار نے کھڑی رکھی تھی لیکن اب وہاں نہیں تھی ایک چھوٹا رائٹنگ پیڈ اور پین بھی تھا پاس ہی کارڈلیس فون تھا پانی کی ایک چھوٹی بوتل بھی وہیں تھی اور اس کے پاس اس کا سیل پڑا تھا اسے ایک بار پھر الارم کلاک کا خیال آیا اسے یاد تھا کہ اس نے الارم نہیں لگایا تھا یہ کام سلار کا تھا شاید اس نے اپنے لیے الارم لگایا تھا پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا بیڈ کی وہ سائٹ جو رات کو اس نے سونے کے لیے منتخب کی تھی وہ سلار کا بستر تھا وہ عادتاً دائیں طرف گئی تھی اور سلار اسے روک نہیں سکا کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی پھر اس نے حد ڈھیلے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرنٹ کھا کر اس نے کمبل اتار پھینکا سحری ختم ہونے میں صرف دس منٹ باقی تھے اور سالار وہ الارم یقیناً اسے بیدار کرنے کے لیے لگا کر گیا تھا اسے بے ساختہ غصہ ہے وہ اسے خود بھی جگا سکتا تھا جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے لانچ پہ گئی اس کا غصہ غائب ہو چکا تھا کم از کم آج وہ اس سے خوشگوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی سٹنگ ایریا کے ڈائننگ ٹیبل پر سہری کے لیے کھانا رکھا تھا وہ بڑی تیزی سے کچن میں کھانے کے برتن لینے کے لیے گئی تھی لیکن سنک میں دو افراد کے استعمال شدہ برتن دیکھ کر اسے جیسے دھچکا لگا تھا وہ کھانا یقیناً فرقان کے گھر سے آیا تھا اور وہ فرقان کے ساتھ ہی کھا چکا تھا کا خام خواہ خوش فہمی ہوئی تھی کہ آج اس کے گھر میں پہلی سہری ہے تو ضرور اسی کے ساتھ کرے گا وہ جل دل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی لیکن وہ چند لقموں سے زیادہ نہیں لے سکی اسے کم از کم آج اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے تھا امامہ کو واقعی بہت رنج ہوا تھا چند لقموں کے بعد ہی وہ بڑی بے دلی سے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی برتن دھوتے دھوتے آزان ہونے لگی تھی جب اسے پہلی بار خیال آیا کہ سلار گھر میں نظر نہیں آ رہا اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ دھوتے دھوتے وہ اسے اسی طرح سینک میں چھوڑ کر باہر آ گئی اس نے سالار اس نے سارے گھر میں دیکھا وہ گھر میں نہیں تھا پھر کچھ خیال آنے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف آئی دروازہ مستقل تھا مقفل تھا لیکن ڈور چین ہٹی ہوئی تھی وہ یقیناً گھر پر نہیں تھا کہاں تھا اس نے نہیں سوچا تھا اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا وہ اس کی شادی کے دوسرے دن اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر کتنی بے فکری سے غائب ہو گیا تھا اسے پچھلی رات کی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ لگی تھی واپس کچن میں آ کر وہ کچھ دیر بے دل شکستگی کے بےحد دل شکستگی کیفیت میں سمک میں پڑے برتنوں کو دیکھتی رہی وہ محبوبہ سے بیوی بن چکی تھی مگر اتنی جلدی تو نہیں ناز برداری نہ صحیح خیال تو کرنا چاہیے اس کی آزردگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا چند گھنٹوں کے اندر کوئی اتنا بدل سکتا ہے مگر رات کو تو وہ اس کی رنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی یقیناً سب کچھ چھوٹ ہی کہہ رہا ہوگا ورنہ میرا کچھ تو خیال کرتا وہ رنجیدگی اب صدرے میں بدل رہی تھی وہ نماز پڑھ چکی تھی اور سالار کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں سالار جس وقت دوبارہ اپارٹمنٹ میں آیا وہ گہری نیند میں تھی بیڈ روم کی لائٹ آف تھی اور ہیٹر آن تھا وہ اور فرقان فجر کی نماز سے بہت دیر پہلے مسجد میں چلے جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد وہ دونوں وہیں سے بلڈنگ کے جم میں چلے جاتے اور تقریباً ایک گھنٹے کے ورک آؤٹ کے بعد وہاں سے آتے اور آج یہ دورانیہ آمنہ کے امامہ ہونے کی وجہ سے کچھ لمبا ہو گیا تھا فرقان سحری کے وقت ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا اور وہ بھونچ کا بیٹھا رہ گیا تھا وہ رات کو سلار کے جس بیان کو صدمے کی وجہ سے ذہنی حالت میں ہونے والی کسی خرابی کا نتیجہ سمجھ رہا تھا وہ کوئی ذہنی خرابی نہیں تھی وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھا سحری کر رہا تھا اور فرقان اسے رشک سے دیکھ رہا تھا رشک کے علاوہ کوئی اس پر کر بھی کیا سکتا تھا کیا ہوا سلار نے سحری کرتے ہوئے اس کی اتنی لمبی خاموشی پر اسے کچھ حیرانی سے دیکھا فرقان اس کے سامنے بیٹھا یک دم بیٹھا یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا تم آج اپنی نظر اتروانا فرقان نے بلاخر اس سے کہا اچھا وہ ہنس پڑا اس سے زیادہ احمقانہ بات کم از کم اس اس گفتگو کے بعد کوئی نہیں کر سکتا تھا میں مذاق نہیں کر رہا فرقان نے اپنے گلاس پہ پانی انڈیلتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے سے زیادہ اسے ہضم کرنے میں اسے دقت ہو رہی تھی کسی کو بھی ہو سکتی تھی سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کے جو اس وقت کانٹے کے ساتھ آملیٹ کا آخر ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ رہا تھا اور اگر کوئی صدمہ وغیرہ دے سکو تو اور بھی بہتر ہے فرقان نے اس کے رد عمل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا سلار اب بھی خاموش رہا آمنہ سحری نہیں کرے گی فرقان کو یکدم خیال آیا سو رہی ہے وہ ابھی میں الارم لگا آیا ہوں ابھی کافی وقت ہے سحری کا ٹائم ہونے میں سلار نے کچھ لاپرواہی سے اس سے کہا فرقان اب بس کرو اس سے بات کرتے کرتے وہ ایک بار پھر فرقان کی نظروں سے جھنجھلایا وہ پھر اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا بند کرو اس نے اس بار کچھ خفکی سے فرقان سے کہا تم تم بہت نیک آدمی ہو سالار اللہ تم سے بڑا خوش ہے وہ آملیٹ کا ایک اور ٹکڑا لیتے لیتے فرقان کی بات پر چھٹک گیا اس کی بھوک یکدم ختم ہو گئی تھی مزید ایک لفظ کہے بغیر اس نے پلیٹ پیچھے ہٹا دی اور اپنے برتن اٹھا کر اندر کچن میں لے گیا وہ خوشی سرشاری اطمینان اور سکون جو کچھ دیر پہلے جیسے اس کے پورے وجود سے چھلک رہا تھا فرقان نے پلک چھپکتے اسے دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھا مسجد کی طرف جاتے ہوئے فرقان نے بلاخر اسے پوچھا تھا اتنے چھپ کیوں ہو گئے ہو وہ اسی طرح خاموشی سے چلتا رہا میری کوئی بات بری لگی ہے وہ اب بھی خاموش رہا مسجد کے دروازے پر اپنے جوگرز اتار کر اندر جانے سے پہلے اس نے فرقان سے کہا مجھے تم سب کچھ کہہ لینا فرقان لیکن کبھی نیک آدمی مت کہنا فرقان کچھ بول نہیں سکا سرار مسجد میں داخل ہو گیا تھا امامہ کی گیارہ بجے سیل فون پر آنے والے ایک کال سے کھلی تھی وہ ڈاکٹر سپتلی تھے ان کی آواز سنتے ہی اس کا دل بھرایا تھا میں نے آپ کو سے جگا دیا وہ معذرت خانہ انداز میں بولے انہوں نے اس کی رندی آواز رندی ہوئی آواز پر غور نہیں کیا تھا نہیں میں اٹھ گئی تھی اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے جھوٹ بولا وہ اس کا حال احوال پوچھتے رہے وہ بڑے پوجل دل کے ساتھ تقریباً خالی ذہنی کے عالم میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی چند منٹ اور بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا کال ختم کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے سیل فون میں چمکتے اس کے نام پر پڑی تھی وہ چونک اٹھی اسے فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ استحصالات کا نام اور فون نمبر کب محفوظ کیا تھا لیکن یہ بھی اسی کا کارنامہ ہوگا اس نے اس کا ایس ایم ایس پڑھنا شروع کیا پلیز جاگنے کے بعد مجھے میسج کرنا مجھے ضروری بات کرنا ہے اسے نہ جانے کیوں اس کا میسج پڑھ کر غصہ آیا بڑی جلدی یاد آ گئی میں وہ میسج کا ٹائم چیک کرتے ہوئے بڑھ بڑھائی وہ شاید دس پچاس پر آیا تھا اگر آفس جاتے ہوئے اسے میں یاد نہیں آئی تو آفس میں بیٹھ کر کیسے آ سکتی ہوں وہ اس وقت وہ اس وقت اس سے جی بھر کر بدگمان ہو رہی تھی اور شاید ٹھیک ہی ہو رہی تھی وہ پچھلی رات اس کے لیے چیف گیسٹ تھی اور اگلی صبح وہ اس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیسا سلوک کر رہا تھا کم از کم اماما اس وقت یہ محسوس کر رہی تھی وہ اس وقت وہ باتیں سوچ رہی تھی جو سلار کے وہم و کمان میں بھی نہیں تھی وہ کچھ عجیب انداز میں خود درسی کا شکار ہو رہی تھی اس نے کمبل طے کرتے ہوئے بستر ٹھیک کیا اور بیڈ روم سے باہر نکل آئی اپارٹمنٹ کی خاموشی نے اس کی اداسی میں اضافہ کیا تھا کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی کچن کے میں وہ برتن ویسے ہی موجود تھے جیسے جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی وہ بے حد بے دلی سے اپنے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلی گئی واش روم سے باہر نکلتی اس نے سب سے پہلے سیل فون چیک کیا تھا وہاں کوئی میسج تھا اور نہ کوئی مسڈ کال چل لمحے سیل فون پکڑے بیٹھی رہی پھر اس نے اپنی ساری انا اور سارے غصے کو بالائے طاق رکھ کر اسے میسج کر دیا اس کا خیال تھا وہ اسے فوراً کال کرے گا لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ اس نے اپنی انا کو کچھ اور مٹی کرتے ہوئے اسے میسج کیا بعض طرح میسج پہنچتے بھی تو نہیں ہیں اس نے اپنی عزت نفس کی ملامت سے بچنے کے لیے بہت کمزور تعبیر تلاش کی آج کل ویسے بھی نیٹ ورک اور سگنلز کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے عزت نفس نے اسے جواباً ڈوب بننے کے لیے کہا تھا ارے بیٹا میں تو کب سے تمہارے فون کے انتظار میں بیٹھی ہوں تمہیں اب یاد آئی سعیدہ اماں کی سعیدہ اما نے اس کی آواز سنتے ہی گلا کیا اسے جواباً بہت کمزور بہانے پیش کیے سعد اماں نے اس کی وضاحت پر غور نہیں کیا سارار ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ انہوں نے اس سوال کے مضمرات کا اس صورتحال میں سوچے بغیر پوچھا اور امامہ کا صبر جیسے صبر کا پیمانہ جیسے لبریز ہو گیا تھا وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی سعیدہ اماں بری طرح گھبرا گئی تھی کیا ہوا بیٹا ارے اس طرح کیوں رو رہی ہو میرا تو دل گھبرانے لگا ہے کیا ہو گیا امنہ سعیدہ اماں کو جیسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے سلار نے کچھ کہہ دیا ہے کیا سعیدہ اماں کو سب سے پہلا خیال یہی آیا تھا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی امامہ نے ان کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا سعید اماں کی حواس باختگی میں اضافہ ہوا میں نے کہا بھی تھا آپ سے وہ روتی جا رہی تھی کیا وہ اپنی پہلی بیوی کی باتیں کرتا رہا ہے تم سے سعید اماں نے سرار کے حوالے سے لاحق ہونے والے خدشے کا بھی اختیار ذکر کیا پہلی بیوی امامہ نے روتے روتے کچھ حیرانی سے سوچا لیکن سرار کے لیے اس وقت اس کے دل میں اتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ اس نے بلا سوچے سمجھے سعیدہ امّا کے خدشے کی تصدیق کر دی جی اس طرح روتے ہوئے جواب دیا سعید اماں کے سینے پر جیسے گھونسا لگا یہ خدشہ تو انہیں تھا لیکن ان کا خیال تھا کہ اپنے گھر لے جاتے پہلے دن تو وہ کم از کم اپنی اس کئی سال پرانی منقوہ کا ذکر نہیں کرے گا اماما کو سلار پر کیا غصہ آنا تھا جو سعیدہ اماں کو آیا تھا انہیں یکدم پچھتاوا ہوا تھا واقعی کیا ضرورت تھی یوں رات چلتے کسی بھی دو ٹکے کے آدمی کو پکڑ کر یوں اس سے شادی کر دینے کی انہوں نے پچھتاتے ہوئے سوچا تم فکر نہ کرو میں خود صفت علی بھائی سے بات کروں گی سیدہ اماں نے بہت غصے میں کہا سیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے وہ اتنی دیر میں پہلی بار بہت اچھا محسوس کر رہی تھی کیوں جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا اسے اس وقت جس منصب جانبداری کی ضرورت تھی انہوں نے اسے وہی دی تھی ان سے بات کرتے ہوئے روانی اور فراوانی سے بہنے والے آنسو یکدم خشک ہو گئے تھے وہاں سے دس میل کے فاصلے پر اپنے بینک کے بورڈ روم میں بیٹھی بیٹھی بیٹھی یو یلیو واش پتہ نہیں کیا ٹیم کو ایویلیویشن ٹیم اچھا ایویلیویشن ٹیم کو دی جانے والی پریزنٹیشن کی اختتامیہ سوال و جواب کے سیشن میں credibility and trust credibility and trust factor سے متعلقہ کسی سوال کے جواب میں بولتے ہوئے سلار کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر پر موجود اس کی ایک دن کی بیوی اور نو سالہ محبوبہ گھر پر بیٹھی اس کی ساکھ اور نام کا تایا پانچا کرنے میں مصروف تھی جس کو اس وقت اس وضاحت کی اس ایویلیویشن ٹیم سے زیادہ ضرورت تھی سونا ہو گیا رونا بھی ہو گیا اب اور کیا رہ گیا تھا اماما نے ٹیشو پیپر سے آنکھیں اور ناک رگڑتے ہوئے بڑھا کے رسیور رکھتے ہوئے سوچا اسے کچن کے سنک پہ پڑے برتنوں کا خیال آئے بڑی نیم دلی سے وہ کچن میں گئی اور ان برتنوں کو دھونے لگی وہ شام کے لیے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے ایک بار پھر بیڈ روم میں آ گئی اور تبھی اس نے اپنا سیل فون بچتے سنا جب تک وہ فون کے پاس پہنچی فون بند ہو چکا تھا وہ سالار تھا اور اس کے سیل پر یہ اس کی چوتھی مسڈ کال تھی مستل ہاتھ میں لیے اس کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگی کال کے بجائے اس کا میسج آیا وہ اسے اپنے پروگرام میں تبدیلی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر سبت علی کا ڈرائیور ایک گھنٹے تک اسے وہاں سے ڈاکٹر سبت علی کے گھر لے جائے گا اور وہ افطار کے بعد آفس سے سیدھا ڈاکٹر سبت علی کے گھر آنے والا تھا چند لمحوں کے لیے اس کا دل چاہا وہ فون کو دیوار پر دے مارے لیکن وہ اس کا اپنا فون تھا سلار کو کیا فرق پڑتا وہ اس سے رات کو اتنا لمبا چوڑا اظہار محبت نہ کرتا تو وہ آج اس سے توقعات کا یہ باڑ لگا کر نہ بیٹھی ہوتی لیکن سرار کے ہر جملے پر اس نے لاشعوری طور پر پچھلی رات اپنے دامن کے ساتھ ایک گرہ باندھ لی تھی اور گروں سے بھرا وہ دامن اب اسے بری طرح تنگ کر رہا تھا تنگ کرنے لگا تھا ڈاکٹر سب گھر پر نہیں تھے آنٹی کلثوم نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور وہ بھی جس حد تک مصنوعی جوش و خروش اور اطمینان کا مظاہرہ کر سکتی تھی کرتی رہی آنٹی کے منع کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ مل کر افطار اور ڈنر کی تیاری کرواتی رہی ڈاکٹر صفت علی صاحب افطار سے کچھ دیر پہلے آئے تھے اور انہوں نے ماما کی سنجیدگی نوٹ کی تھی مگر اس کی سنجیدگی کا تعلق سلار سے نہیں جڑا تھا وہ جوڑ بھی کیسے سکتے تھے مگر اس کی سنجیدگی کا تعلق سلار سے نہیں جوڑا تھا انہوں نے وہ جوڑ بھی کیسے سکتے تھے سلار افطار کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آیا تھا اور امامہ سے پہلی نظر ملتے ہی سلار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ اس کی غیر خیر مقدمی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرائی تھی نہ ہی اس نے ڈاکٹر صفت علی اور ان کی بیوی کی کرم جوشی سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا وہ بس نظریں چرا کر لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی ایک لمحہ کے لیے سلار کو لگا کہ شاید اس سے غلط فہمی ہوئی ہے آخر وہ اس سے کس بات پر ناراض ہو سکتی ہے وہ ڈاکٹر سب علی کے پاس بیٹھن سے باتیں کرتا ہوا اپنے ذہن میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے واقعات کو دہراتا اور کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا جو امامہ کو خفا کر سکتی تھی اسے ایسی کوئی چیز یاد نہیں آئی ان کے درمیان آخری گفتگو رات کو ہوئی تھی وہ اس کے بازو پر سر رکھیں باتیں کرتی سوئی تھی خفا ہوتی تو وہ الجھ رہا تھا کم از کم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو اسے برا لگا ہو شاید یہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہو سلار نے خود کو بر الزما قرار دیتے ہوئے سوچا لیکن یہاں کیا بات ہوئی ہوگی شاید میں کچھ ضرورت سے زیادہ حساس ہو کر سوچ رہا ہوں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے مجھے وہ اب خود کو تسلی دے رہا تھا لیکن اس کی چھٹی حص اسے اب بھی اشارہ دے رہی تھی بے شک وہ اس سے نو سال بعد ملا تھا مگر نو سال پہلے دیکھے جانے والا اس کا ہر موڈ اس کے ذہن پر رجسٹرڈ تھا اور وہ ماما کے اس موڈ کو بھی جانتا تھا ڈنر ٹیبل پر بھی زیادہ تر گفتگو ڈاکٹر سے تلی سلار کے درمیانی ہوئی وہ آنٹی کے ساتھ وقفے وقفے سے سب کو ڈشز سرو کرتی رہی خاموشی اب بھی برقرار تھی وہ ڈاکٹر سبت تلی کے ساتھ مسجد میں ترابی پڑھنے آیا اور حفظ قرآن کے بعد آج پہلی بار تراوی کے دوران اٹکا حافظ قرآن کے باوجود اچھا ایک بار نہیں دو بار اس نے خود کو سنبھال لیا تھا لیکن وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا وہ ساڑھے دس بجے کے قریب ڈاکٹر صفت علی کے گھر سے سیدہ اماں کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے اور سالار نے بلاخر اس سے پوچھ لیا تھا تم کیا مجھ سے خفا ہو کھڑکی سے باہر دیکھتے وہ چند لمحوں کے لیے ساخت ہوئی پھر اس نے کہا میں تم سے کیوں خفا ہوں گی وہ بدستور کھڑکی کی طرف گردن موڑے باہر دیکھ رہی تھی سرار کچھ مطمئن ہوا ہاں میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی جس پر تمہارا موڈ آف ہوتا کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ نے اس کی بات سنی اور اس کی برہمی کچھ اور بڑھی یعنی میں عقل سے پیدل ہوں جو بلا وجہ اپنا موڈ آف تھی جو بلا وجہ اپنا موڈ آف کرتی پھر رہی ہوں اور اس نے میرے رویے کو حرکتوں کا نوٹس ہی نہیں لیا میں تمہیں آج فون کرتا رہا لیکن تم نے فون ہی نہیں اٹھایا وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا امامہ کو سوچتے ہوئے عجیب سی تسلی ہوئی اچھا ہوا نہیں اٹھایا یعنی اس نے محسوس تو کیا کہ میں جان بوجھ کر اس کی کال نہیں لیتی رہی پھر میں نے گھر کے نمبر پر فون کیا وہ بھی انگیج تھا تم یقیناً اس وقت مصروف تھیں اس لیے کال نہیں لے سکی وہ بےحد عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا وہاں بے نیازی کی انتہا تھی امامہ کے رنج میں اضافہ ہوا پھر اسے یاد آیا کہ اس کے فون کا بیلنس ختم ہو چکا تھا مجھے اپنے فون کے لیے ایک کارڈ خریدنا ہے سلار نے اسے یکدم کہتے سنا اپنا ہینڈ بیگ کھولے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی اور جو چیز اس نے نکال کر سالار کو پیش کی تھی اس نے چند لمحوں کے لیے سالار کو ساخت کر دیا تھا وہ ہزار روپے کا ایک نوٹ تھا وہ اس کے تاثرات سے بے خبر اب ونڈ اسکرین سے باہر کسی ایسی شاپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں پر وہ کارڈس دستیاب ہوتے سالار نے اپنی طرف بڑھے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا واپسی پڑھ لیتے ہیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے امامہ نے چونک کر اسے دیکھا تو میں آنکھیں بند کر کے اپنا سیل فون تھما دیا تھا جب تو میری کچھ نہیں تھی تو اب کیا پیسے لوں گا تم سے گاڑی میں کچھ عجیب سی خاموشی در آئی تھی دونوں کو یک وقت کچھ یاد آیا تھا اور جو یاد آیا تھا اس نے یک دم وقت کو وہیں روک دیا تھا بہت غیر محسوس انداز میں ماما نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے اس ٹکڑے کو بہت سی تہوں میں لپیٹنا شروع کر دیا اس نے اس کی ساری رقم لوٹا دی تھی بلکہ اس سے زیادہ ہی جتنی اس نے فون فون کے بل اور اس کے لیے خرچ کی ہوگی مگر احسان یقیناً اس کے احسانوں کا وزن بہت زیادہ تھا اس نے کاغذ کی لپٹی تہوں کو دوبارہ بیگ میں ڈال دیا صبح سے صبح سے اکٹھی کی ہوئی بدگمانیوں کی دھند یا چھٹ گئی تھی یا کچھ دیر کے لیے ماما کو ایسے ہی محسوس ہوا باہر سڑک پر دھند تھی اور وہ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا ماما کا دل چاہا وہ اس سے کچھ بات کرے لیکن وہ خاموش تھا شاید کچھ سوچ رہا تھا یا لفظ ڈھونڈ رہا تھا آج سارا دن کیا کرتی رہی تو اس نے بلاخر گفتگو کا دوبارہ آغاز کرنے کی کوشش کی تھی پورا دن فلیش کی طرح امامہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا امامہ کو ندامت ہوئی وہ جو کچھ کرتی رہی تھی اسے بتا بھی نہیں سکتی تھی میں سوتی رہی اس نے پورے دن کو تین لفظوں میں سمیٹ دیا ہاں مجھے اندازہ تھا جاگ رہی ہوتی تو میری کال ضرور ریسیو کرتی ایک بار پھر خاموشی چھا گئی پاپا ممی اور انیتا آ رہے ہیں کل شام کو سالار نے کچھ دیر کے بعد کہا امامہ نے چونک کر اسے دیکھا تم سے ملنے کے لیے اس نے مزید اضافہ کیا اور بلاخر سسرال کے ساتھ اس کا پہلا رابطہ ہونے والا تھا امامہ کو اپنے پیٹ میں گرہیں لگتی محسوس ہوئی تم نے انہیں میرے بارے میں بتایا اس نے بے حد نپ تلے الفاظ میں پوچھا نہیں فی الحال نہیں لیکن آج بتاؤں گا پاپا کو فون پر وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا امامہ نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی کوئی پریشانی تشویش اندیشہ خدشہ خوف پچھتاوا وہ کچھ بھی پڑھنے میں ناکام رہی اس کا چہرہ بے تاثر تھا اور اگر اس کے دل میں کچھ تھا بھی تو وہ اسے بڑی مہارت سے چھپائے ہوئے تھا سلار نے اس کی کوشتی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا اس نے امامہ کو دیکھا مسکرایا اماما نے بے اختیار نظریں ہٹائیں انیتا کی فلائٹ ساڑھے پانچ بجے اور پاپا کی سات بجے ہے میں کل بینک سے جلدی ایئرپورٹ چلا جاؤں گا پھر ممی اور پاپا کے ساتھ لے کر میرا خیال ہے نو یا ساڑھے نو بجے تک گھر پہنچوں گا یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے سلان نے یکدم اس کے لباس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تین گھنٹے پینتالیس منٹ کے بعد بالآخر تمہیں یاد آ گیا کہ میں نے کچھ پہنا ہوا ہے یہ سوچ کر امامہ کی خپکی میں کچھ اضافہ ہوا کپڑے ماما نے جواب دیا سلار اس کی بات پر بے اختیار ہسا جانتا ہوں کپڑے پہنے اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں اماما گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی کہ اب وہ تعریف کرے گا اس نے سوچا دیر سے صحیح لیکن اسے میرے کپڑے نظر تو آئے اس کی خفکی میں کچھ اور کمی ہوئی کون سا کلر ہے یہ سلار نے اپنے پیروں پر پہلی کلاڑی ماری کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اماما کا دل چاہا وہ چلتی گاڑی کا دروازہ <laughs> کھول کر باہر کود جائے پونے چار گھنٹے میں وہ اس کے کپڑوں کا رنگ بھی نہیں پہچان سکا اس کا مطلب تھا کہ اس نے اسے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا پتہ نہیں اس نے اسی طرح کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے سرد مہری سے کہا ہاں میں بھی اندازہ نہیں کر سکا آج کل خواتین پہنتی بھی تو بڑے عجیب عجیب کلر ہیں سلار نے اس کے لہجے پر غور کے بغیر عام سے انداز میں کہا وہ زنک وہ زنک اور کاپر کے سب سے زیادہ ان شیڈز کو عجیب کہہ رہا تھا امامہ کو رنج سا رنج ہوا سالار شہروں کی تاریخی غلطیاں دہرا رہا تھا اس بار امامہ کا دل تک نہیں چاہا کہ وہ اس کی بات کا جواب دے وہ اس قابل بھی نہیں تھا اسے یاد آیا اس نے کل بھی اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی تھی کپڑے اس نے تو اس کی بھی تعریف نہیں کی تھی اظہار محبت کیا تھا اس نے لیکن تعریف ہاں تعریف تو نہیں کی تھی اس نے وہ جیسے پچھلی رات کو یاد کرتے ہوئے تصدیق کر رہی تھی اسے دکھ ہوا کیا وہ اسے اتنی بھی خوبصورت نہیں لگی تھی کہ وہ ایک بار ہی کہہ دیتا ایک جملہ ایک لفظ کچھ بھی نہیں وہ ایک بار پھر خود ترسی کا شکار ہونے لگی عورت اظہار محبت اور ستائش کو کبھی ہم معنی نہیں سمجھتی یہ کام مرد کرتا ہے اور غلط کرتا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سلار کو اندازہ نہیں ہوا کہ گفتگو کے لیے موضوعات کی تلاش میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس نے کس قدر سنگین موضوع کو چھیڑ لیا تھا وہ بڑے پنان سے جیسے ایک بار بار پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا جو اس کے پاؤں اٹھائے ہی پھٹ جاتی سعید اماں کی گلی میں گاڑی پارک کرنے کے بعد سلار نے ایک بار پھر امامہ کے موڈ میں تبدیلی محسوس کی اس نے ایک بار پھر اسے اپنا وہم گرتانا ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر کے گھر پر بھی غلط فہمی کا شکار رہا آخر ہو کیا گیا مجھے وہ بھلا کیوں صرف چوبیس گھنٹے میں مجھ سے ناراض ہوتی پھرے گی اس نے اطمینان سے سوچا سعید امہ دروازہ کھولتی امامت سے لپٹ گئی تھیں چند لمحوں کے بعد وہ آنسو بہا رہی تھیں سلار جذبس ہوا آخر اتنے عرصے سے وہ کھٹے رہ رہی تھیں یقیناً دونوں ایک دوسرے کو مس کر رہی ہوں گی اس نے بالآخر خود کو سمجھایا سید اما نے سلار کو سلام کا جواب دیا نہ ہی اس سے ہمیشہ کی طرح گلے لگا کر پیار کیا انہوں نے ماما کو کرے لگایا اس سے لپٹ کر آنسو باہے اور پھر اسے لے کر اندر چلی گئیں وہ ہکا بکا دروازے میں ہی کھڑا رہ گیا تھا انہیں کیا ہوا پہلی بار بری طرح کھٹکا تھا اپنے احساس کو وہم سمجھ کر چھٹکنے کی کوشش اس بار کامیاب نہیں ہوئی کچھ غلط تھا مگر کیا وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا پھر اس نے پلٹ کر بیرونی دروازہ بند کیا اور اندر چلا گیا وہ دونوں کچھ باتیں کر رہی تھیں اسے دیکھ کر یاد تم چپ ہو گئی سلار نے ماما کو اپنے آنسو پہنچتے دیکھا وہ ایک بار پھر ڈسٹرب ہوا میں چائے لے کر آتی ہوں بادام اور گاجر کا حلوہ بنایا آج میں نے سعید اماں یہ کہتے ہوئے کھڑکی کھڑی ہو گئی سالار بے اختیار نے سالار نے بے اختیار انہیں ٹوکا سعید اماں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں اور چائے بھی پی لی ہے صرف آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کہتے کہتے رک گیا اسے احساس ہوا کہ وہ پیشکش سرے سے اس کی سرے سے اسی کی ہی نہیں اسے کی ہی نہیں گئی تھی سعید اماں مکمل طور پر امامہ کی طرف متوجہ تھی اور امامہ اسے کچھ کھانے پینے میں متعمل نظر نہیں آئی میں کھاؤں گی اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں آپ کس طرح اٹھائیں گی برتن امامہ نے سعید اماں سے کہا اور پھر ان کے ساتھ ہی کچن میں چلی گئی سلار ہونکو کی طرح وہاں بیٹھا رہا اگلے پندرہ منٹ وہ اس صورتحال پر غور کرتا وہیں بیٹھا کمرے کی چیزوں کو دیکھتا رہا بالآخر پندرہ منٹ کے بعد امامہ اور سیدہ اماں کی واپسی ہوئی اس نے امامہ کی آنکھیں پہلے سے کچھ زیادہ سرخ اور متورم لگیں یہی حال کچھ اس کی ناک کا تھا وہ یقیناً کچن میں روتی رہی تھی مگر کس لیے وہ اب الجھ رہا تھا کم از کم اب وہ آنسو اسے سیدہ اماں اور اس کی باہمی محبت وہ یگانگت کا نتیجہ نہیں لگ رہے تھے سیدہ ماں کے چہرے اور آنکھوں میں اس سے پہلے سے بھی زیادہ سرد بہری نظر آئی اس سے اس وقت چائے میں دلچسپی تھی نہ ہی کسی حلوے کی طلب کچھ بھی کھانا اس کی بد ہضمی کا باعث ہوتا لیکن جو ماحول یک تم وہاں بن گیا تھا اس نے اسے ضرورت سے زیادہ محتاط کر دیا تھا کسی انتظار کے بغیر اس خاموشی سے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ نکالا امامہ نے ڈاکٹر سپد علی کے گھر کی طرح یہاں بھی اس سے پوچھے بغیر اس کے چائے میں دو چمچ چینی ڈال کر اس کے سامنے رکھ دی پھر اپنی پلیٹ میں لیا ہوا حلوہ کھانے لگی چند منٹوں کی خاموشی کے بعد بلاخر سعید کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے انہیں انہوں نے اپنی اینک کو ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے تیز نظروں سے سلار کو گھورا اچھا بیویوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اپنی پلیٹ میں ڈالے حلوے کو چمچ سے ہلاتے سلاد ٹھٹکا اس نے پہلے سعید اماں کو دیکھا پھر امامہ کو وہ بھی ٹھٹکی تھی اور کچھ گڑبڑائی بھی سلار کی پیٹ پیچھے اس کی برائی اور اس سے گلے شکوے کرنا اور بات تھی مگر اس کے سامنے بیٹھ کر وہیں کچھ دورانا خاص طور پر جب ان الزامات کا کچھ حصہ کسی جھوٹ پر مبنی ہو وہ واقعی گھبرا گئی تھی سلار کو یہ سوال نہیں تبصرہ لگا جی اس نے ان کی تائید کی وہ مرد دوزخ میں جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں سیدہ اماں نے اگلا جملہ بولا اس بار صلاح فوری طور پر تائید نہیں کر سکا وہ خود مرد تھا اور شوہر بھی لاکھ وہ امامہ پر مرتا ہو لیکن بیوی کی موجودگی میں اس تبصرے کی تائید اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے مستاق تھی وہ شادی کے دوسرے ہی دن اتنی فرما برداری نہیں دکھا سکتا تھا جس پر وہ بعد میں ساری عمر پچھتا اس بار کچھ کہنے کے بجائے اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا اس کی خاموشی نے سعید اماں کو کچھ اور تپا دیا دوسروں کے دل کو دکھانے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا سلار نے حلوہ کھاتے کھاتے اس جملے پر غور کیا پھر تائید میں سر ہلا دیا جی بالکل سعیدہ اماں کو اس کی ٹھٹائی پر غصہ آیا شریف گھرانے کے مردوں کا وطیرہ نہیں ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو پہلے بیاہ کر لے جائیں اور پھر انہیں پہلی بیویوں کے قصے سنانے بیٹھ جائیں امامہ کی جیسے جان پر بن گئی یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا آپ کی چھائے ٹھنڈی ہو رہی اماں اس نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی سلار نے باری باری ان دونوں کو دیکھا اسے جملے کا سر پیر سمجھ نہیں آیا تھا اور پہلے جملوں سے ان کا کیا تعلق تھا وہ بھی سمجھ میں نہیں پایا لیکن تائید کرنے میں کوئی برائی نہیں تھی کیونکہ بات مناسب تھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اس استعلآ کا اس کی سعادت مندی نے سیدہ اماں کو مزید تپا دیا شکل سے کیسا شریف لگ رہا ہے اسی لیے تو صفت بھائی بھی دھوکہ کھا گئے انہوں نے ڈاکٹر سفت علی کو غلطی کرنے پر چھوٹ دی آمنہ کے لیے بہت رشتے تھے سعید اماں نے سلسلہ کلام جوڑا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک غلط آدمی کو امامہ کی قدر و قیمت کے بارے میں غلط لیکچر دے رہی تھی حلوے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے سالار نے ایک نظر امامہ کو دیکھا پھر سعید عامہ کو جو حد جوش و خروش سے کہہ رہی تھی یہ سامنے والے ظہور صاحب کے بڑے بیٹے نے آمنہ کو کہیں دیکھ لیا تھا ماں باپ کو صاف صاف کہہ دیا اس نے کہا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے خالہ کی بیٹی کے ساتھ بچپن کی منگنی بھی توڑ دی اس بار سرار نے حلوے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی وہ کم از کم امامہ کے کسی ایسے رشتے کی تفصیلات مزے سے حلوہ کھاتے کھاتے ہوئے نہیں سن سکتا تھا امامہ نے اس بار سعید اماں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی بڑی ہی عامیانہ بات تھی لیکن وہ بھی جیسے چاہتی تھی کہ کوئی سالار کو بتائے کہ وہ قابل قدر ہے وہ اسے صرف بیوی سمجھ کے برتاؤ نہیں کر سکتا جوتے جوتے گھس گئے لڑکے کی ماں جوتے گھس گئے لڑکے کی ماں کے یہاں کے چکر لگا لگا کر محلے کے ہر معزز آدمی سے کہلوایا اس نے میرے بیٹوں تک کو انگلینڈ فون کرایا اس رشتے کے لیے سعید سعیدما بول رہی تھیں سلار اب بے حد سنجیدہ تھا اور امامہ قدر اللہ تعالقی کے انداز میں سر چکائے حلوے کی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی اس کے ماں باپ نے کہا کہ جو چاہیں حق مہر میں لکھوا لیں بس اپنی بچی کو ہماری بیٹی بنا دیں سلار نے بے حد جتانے والے انداز میں اپنی رشت واچ یوں دیکھی جیسے اسے دیر ہو رہی تھی سعید سعیدما کو اس کی اس حرکت پر بری طرح تاؤ آیا اس گفتگو کو جواب میں کم از کم وہ اسے اس بے نیازی کی توقع نہیں کر رہی تھیں ابھی آج بھی اس کی ماں آئی ہوئی تھی بہت افسوس سے کہہ رہی تھی کہ بڑی زیادتی کی ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے ایک بار نہیں دو بار کہہ رہی تھیں کہ ہمیں چھوڑ کر کسی ایرے غیرے کے ساتھ پکڑ کر بیاہ دیا میرا بیٹا کیوں نظر نہیں آیا آپ کو رانیوں کی طرح رکھتا امنا کو دیکھ دیکھ کر جیتا اسے سیدہ اماں اب مبالغہ آمیزی کی آخری حدود کو چھونے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے پر اب بھی مرومیت مروبیت نام کی کوئی چیز نمودار نہیں ہوئی تھی وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا سعیدہ عمر کو لگا انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر کے واقعی آمنا کی قسمت پھوڑی ہے پھوڑی تھی بے حد خفکی کے عالم میں انہوں نے سردی کے موسم میں بھی پانی کا گلاس اٹھا کر ایک خون میں پیا تھا اس کی یہ خاموشی امامہ کو بھی بری طرح چبھی تھی وہ رات کو اس سے کیا کچھ کہہ رہا تھا اور اب یہاں سعید اماں کو بتانے کے لیے اس کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے یا وہ اس کا خیال رکھے گا یا کوئی اور وعدہ یا کوئی اور تسلی کوئی اور بات کچھ تو کہنا چاہیے تھا سعید اماں کے سامنے اسے عجیب بے قدری اور بے وقتی کا احساس ہوا تھا رنج کچھ اور سوا ہوا فاصلہ کچھ اور بڑا تھا اس نے کچھ دوسرے کے کسی دوسرے کے سامنے بھی اسے تعریف کے دو لفظوں کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا اکیلے میں تعریف نہ کریں لیکن یہاں ہی کچھ کہہ دیتا کچھ تو اس کا دل ایک بار پھر بھرایا وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سلار اس سے روایتی شوروں والا رویہ رکھے لیکن خود وہ بھی اس سے روایتی بیوی والی ساری توقعات لے بیٹھی تھی بہت دیر ہو گئی میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے مجھے صبح آفس جانا ہے آج کل کام کچھ زیادہ ہے سلار کا پیمانہ پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا اس نے بڑے تحمل کے ساتھ سعیدہ اماں سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا منتظر تھا لیکن امامہ نے ٹیبل پر رکھے برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے اسے دیکھے بغیر بڑی سرد مہری کے ساتھ کہا میں آج یہی رہوں گی سعیدہ اماں کے پاس سلاڈ چند لمحوں کے لیے بالکل بھونچ کا رہ گیا اس نے پچھلے کئی گھنٹوں میں ایک بار بھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سعیدہ اماں کے پاس رات گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اب یکدم بیٹھے بٹھا یہ فیصلہ ہاں بالکل یہیں چھوڑ جاؤ اسے سعید اما نے فوری تائید کی امامہ اس کے انکار کی منتظر تھی ٹھیک ہے وہ رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں سلار نے بڑی سہولت سے کہا برتن سمیٹتی امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اس نے ایک منٹ کے لیے بھی اسے ساتھ لے جانے پر اصرار نہیں کیا تھا وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس سے اس سے پہلے کہ سلار کچھ اور کہتا وہ ایک چھپا کے اس کے ساتھ کمرے سے نکل گئی سعیدہ اما نے بے حد کہر آلود نظروں سے دیکھا سلار نے جیسے ماما کے ہر الزام کی تصدیق کر دی سلار کو ماما کی یوں جانے کی وجہ سمجھ میں آئی نہ ہی سعید اماں کی ان ملامتی نظروں کا مفہوم سمجھ سکا وہ گفتگو جتنی اپسیٹ کرنے والی تھی اتنا ہی ماما کا یکدم کیا جانے والا یہ اعلان تھا کہ وہ آج وہیں رہے گی اسے برا لگا تھا لیکن اتنا برا نہیں لگا تھا کہ وہ اس پر اعتراض خفقی کا اظہار کرتا اور پھر وہ بھی سعید اماں کے سامنے اوکے میں چلتا ہوں پھر وہ سید اماں کے ساتھ باہر سہن میں نکل آیا ان کا خیال تھا امامہ کے نے برتن رکھ کر اسے خدا حافظ کہنے تو ضرور آئے گی لیکن وہ نہیں آئی تھی وہ کچھ دیر سعید اماں سے بے مقصد باتیں کرتا سہن میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا کل بھائی صاحب کے ہاتھ چلیں گے انہیں بتائیں گے یہ سب کچھ وہی بات کریں گے سالار سے سعیدہ اماں اس کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی وہ بہت پریشان تھیں اماما نے ان کی بات کی تائید کی نہ تردید اب اس کا دل کچھ بھی کہنے کو نہیں جا رہا تھا وہ بس اپنے بیڈ پر کمبل اوڑے چپ چاپ بیٹھی سعید اماں کی باتیں سنتی رہی اچھا چلو اب سو جاؤ بیٹا صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا سعید اماں کو اچانک خیال آیا بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے پوچھا لائٹ آف کر دوں پچھلی رات ایک چھماکے کے ساتھ اسے یاد آئی تھی نہیں رہنے دیں وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے لیٹ گئی سعید اماں دروازہ بند کر کے چلی گئی کمرے کی خاموشی نے اسے سالار کے بیڈ روم کی یاد دلائی ہاں اچھا ہے نا میں نہیں ہوں آرام سے لائٹ آن کر کے سو سو تو سکتا ہے یہی تو چاہتا تھا وہ وہ پھر سے رنجیدہ ہونے لگی اور تبھی اس کا سیل فون بجنے لگا امامہ کے خون کی گردش پل بھر کے لیے تیز ہوئی وہ اسے بلاخر کال کر رہا تھا اس نے بہت خفکی کے عالم میں فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا وہ اسے ساتھ لے کر نہیں گیا اور اب اسے اس کی یاد آ رہی تھی اس کی رنجیدگی غصے میں بدل رہی تھی اور وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی کہ رائی کا پہاڑ بنا رہی تھی اس نے جیسے اپنے تجزیہ کیا اور اس تجزیہ نے بھی اسے اذیت دی میں جو رنج ہو گئی ہوں یا وہ مجھے جان بوجھ کر بری طرح اگنور کر رہا ہے یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس کے دوست اس کا آفس اس کی فیملی بس یہ اہم ہے اس کے لیے دوبارہ کال نہیں آئی چند سیکنڈ کے بعد اس کا میسج آیا تھا اسے یقین تھا کہ وہ یقیناً اس سے کہے گا کہ وہ اسے مس کر رہا ہے تھا ٹیکسٹ میسج میں اس کے لیے ایک ری لوڈ کارڈ کا نمبر تھا اور اس کے نیچے دو لفظ گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ پہلے اسے شدید غصہ آیا پھر بری طرح رونا آیا اس سے پہلے بھی زندگی میں سالار سکندر سے برا کوئی نہیں لگا تھا اور آج بھی اس سے برا کوئی نہیں لگ رہا تھا آمنہ سے بات کروا دو میں اور طیبہ بھی اس سے بات کر لیں شادی کر لی اسے گھر بھی لے آؤ اب کسی کام میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں سکندر نے ابتدائی سلام دعا کے ساتھ چھوٹتے اس سے کہا وہ آج اپنے میکے میں ہے سلار نے کچھ سوچ کر کہا تو برخوردار تم بھی اپنے سسرال میں ہی ٹھہرتے تم منہ اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ کیوں آ گئے سکندر نے اسے ڈانٹا وہ جواباً ہنسا ممی پاس ہی ہیں اس نے موضوع بدلا ہاں کیوں بات کرنی ہے نہیں فی الحال تو آپ ہی سے بات کرنی ہے بلکہ کچھ زیادہ سیریس بات کرنی ہے سکندر ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے یہ سرار سکندر تھا وہ اگر سیریس کہہ رہا تھا تو بات یقیناً بہت سیریس تھی کیا بات ہے مجھے اصل میں آمنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے سکندر گئے وہ آمنہ کے بارے میں انہیں نکاح کے بعد ہی بتا چکا تھا ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی جس کے ساتھ اس نے اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر ایمرجنسی میں نکاح کیا تھا سکندر عثمان ڈاکٹر سبت علی کو جانتے تھے اور سلار کے توسط سے دو تین بار ان سے مل بھی چکے تھے ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی کے بجائے کسی بھی لڑکی سے اس طرح اچانک ان لوگوں کو مطلع کیے بغیر نکاح کرتا تب بھی انہیں اعتراض نہ ہوتا وہ اور ان کی فیملی کچھ اتنی ہی لبرل تھی اور سالار تو بہرحال اسپیشل کیس تھا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی انسانوں کی طرح کرتا یہ تبصرہ طیبہ کا تھا جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملنے پر قدر خف کی لیکن اطمینان کے ساتھ کیا تھا اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آمنہ کے بارے میں کچھ بتانا تھا کیا بتانا ہے آمنہ کے بارے میں سالار نے گلا صاف کیا بات کیسے شروع کریں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آمنہ اصل میں امامہ ہے تمہید اس نے زندگی میں کبھی نہیں باندھی تھی پھر اب کیسے باندھتا دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی سکندر کو لگا انہیں سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے کیا کیا مطلب انہوں نے جیسے تصدیق چاہی امامہ کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی وہ اتنے سالوں سے انہی کے پاس تھی انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے اس کے تحفظ کے لیے مجھے نکاح کے وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ امامہ لیکن وہ امامہ ہے آخری جملے کے علاوہ اسے باقی کی تفصیل احمقانہ نہیں لگی سکندر عثمان نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ برابر کے بیڈ پر بیٹھی بیوی کو دیکھا جو سٹار پلس پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھی اور یہ اچھا ہی تھا تو اسی طرح رکتی ہوئی سانس کے ساتھ ننگے پاؤں اپنے بستر سے اٹھ کر اتر کر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر حد اجلت کے عالم میں باہر گئے نکل گئے طیبہ نے کچھ حیرت سے اس طرح اچانک جاتے دیکھا ایک تو ان باپ بیٹے کا رومانس ختم نہیں ہوتا اب دو گھنٹے لگا کر آئیں گے طیبہ نے قدر خفقی سے سوچا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی باہر لاؤنج پر سکندر عثمان کے چودہ طبق روشن ہو رہے تھے وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی طیبہ کے ساتھ اپنے آخری اولاد کے سیٹل ہو جانے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ولیمہ پلان کر رہے تھے اور انہیں وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ وہ آخری اولاد سلار سکندر تھا دو گھنٹے لاؤنچ میں اس کے ساتھ طویل گفت تو شنید کے بعد وہ جب پھیلا کر واپس بیڈ روم میں آئے تو طیبہ سو چکی تھیں لیکن سکندر عثمان کی نیند اور اطمینان دونوں رخصت ہو چکے تھے وہ تقریباً اڑھائی بجے ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پر پہنچی تھی اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے دونوں بیڈ رومز چیک کیے تھے بیڈ رومز یا باتھ رومز میں کچھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی سالار آفس جانے سے پہلے یقیناً ہر کام خود ہی کر کے گیا تھا اس نے ایک بار پھر اپنے وجود کو بے مصرف محسوس کیا سالار آفس جانے سے پہلے یقین نہیں سوری ایک بیڈ روم شاید پہلے ہی گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا جبکہ دوسرا بیڈ روم وہ سٹیڈی کے طور پر بھی استعمال کر رہا تھا وہاں ایک ریک پر کتابوں کے ڈھیر کے علاوہ اسی طرح کے ریکس پر سیڈیز اور ڈی وی ڈیز کے انبار بھی نظر آئے سٹنگ روم میں موجود ریکس پر بھی ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز تھیں لیکن ان کی تعداد اس کمرے کی نسبت بہت کم تھی کمرے میں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس بھی پڑے ہوئے تھے اور ایک اسٹڈی ٹیبل جس پر ایک ڈیسک ٹاپ تھا وہ اسٹڈی ٹیبل اس کمرے کی وہ واحد چیز تھی جس پر پڑے کاغذ فائلز اور ڈیسک آرگنائزڈ آرگنائزر اسے بے ترتیب نظر آئے نہیں جس پر پڑے کاغذ فائلز اور ڈیسک آرگنائز آرگنائزر لکھا ہوا ہے اس سے بے ترتیب نظر آئے اٹھے اٹھنے سے پہلے اسے ٹھیک کرنا بھول گیا تھا یہ شاید اس کے پاس وقت نہیں تھا ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ ان پیپرز کو ٹھیک کر دے اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے چھٹک دیا اسے خدشہ تھا وہ یہ کام سلاڈ جیسی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی اور اگر کوئی پیپر ادھر ادھر ہو گیا تو دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی فریج اور فریزرس میں واقعی کھانے کا بہت سامان تھا اور اس کو یقین تھا کہ ان میں سے نوے پرسنٹ اشیاء فرقان اور نوشین کی مرہون منت تھی جو چیزیں سلار کی اپنی خریداری کا نتیجہ تھی ان میں پھلوں کے علاوہ ڈرنکس اور ٹن پیکڈ فوڈ آئٹمس کی ایک محدود تعداد تھی اس نے چند ٹین نکال کر دیکھے وہ تقریباً سب کے سب سی فوڈ تھے امامہ کو کھانے میں صرف ایک چیز ناپسند تھی سی فوڈ روزے کی وجہ سے اس کا میدا خالی نہ ہوتا تو ان ڈبوں پر بنے ہوئے اور پرانس دیکھ کر اس اس سے وامٹنگ شروع ہو جاتی نے بڑی مایوسی کے عالم میں ان ٹنس کو واپس فریج میں رکھ دیا یقیناً وہ ڈیکوریشن کے مقصد خرید کر نہیں رکھے گئے تھے وہ خرید کر لاتا تھا تو یقیناً کھاتا بھی ہوگا اس کا خراب موڈ کچھ اور ابتر ہوا ابھی اور کیا کیا پتہ چلنا تھا اس کے بارے میں اس نے کچن کے کیبنٹس کھول کر دیکھے اور بند کر دیے اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کچن میں فریج کے علاوہ صرف کافی کافی کیبنٹس اور برتنوں کے ریکس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں کچن صرف ناشتے اور سینڈوچ والے میلز کے علاوہ صرف چائے یا کافی کے لیے استعمال ہوتا تھا وہاں اسے چند فرائنگ پینس کے علاوہ کسی قسم کے پکانے کے برتن نظر نہیں آئے کچن میں موجود کراکری بھی ایک ڈنر سیٹ اور چند واٹر اور ٹی سیٹس پر مشتمل تھی یا اس کے علاوہ کچھ مگز تھے یا پھر بریک فاسٹ سیٹ لیکن اس کے گھر آنے والے افراد کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی وہ کچن سے نکل آئی اپارٹمنٹ کا واحد غیر دریافت شدہ حصہ بالکونی تھا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور وہ پہلی جگہ تھی جہاں آتے اس کا دل خوش ہوا تھا چھ فٹ چوڑی اور بارہ فٹ لمبی اور ٹیرس نما بالکونی کو ٹیرس گارڈن کہنا زیادہ مناسب تھا مختلف شکلوں اور سائزز کے گملوں میں مختلف قسم کے پودے اور بیلیں لگی ہوئی تھیں اور شدید سرد موسم میں بھی ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر خاصی محنت اور وقت لگایا گیا تھا وہاں آس پاس کی بالکونیوں سے بھی اسے سبز رنگ کے پودے اور بیلیں جھانکتی نظر آ رہی تھیں لیکن یقیناً سالار کی بالکونی کی حالت سب سے بہتر تھی کھڑکی قدادم کھڑکیاں بھی اسے بالکونی میں تھیں اور بالکونی میں ان کھڑکیوں کے پاس دیوار کے ساتھ زمین پر ایک میٹ موجود تھا وہ شاید یہاں آ کر بیٹھتا ہوگا یا دھوپ میں لیٹتا ہوگا شاید ویکینڈ پر ورنہ سردی کے موسم میں اس میٹ کی وہاں موجودگی کا مقصد اسے سمجھ میں نہیں آیا بالکونی کی منڈیر کے قریب ایک سٹول پڑا ہوا تھا وہ یقیناً وہاں آ کر بیٹھتا تھا نیچے دیکھنے کے لیے منڈیر پر مگ کے چند نشان تھے چائے یا کافی پیتا ہے یا بیٹھ کر مگر کس وقت یقیناً رات کو سوچا اور آگے بڑھ کر نیچے جھانکا وہ تیسری منزل تھی اور نیچے بلڈنگ کا لان اور پارکنگ تھے کچھ فاصلے پر کمپاؤنڈ سے باہر سڑک بھی نظر آ رہی تھی وہ ایک پوش ایریا تھا اور سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھی وہ واپس اندر آ گئی وہ کپڑے تبدیل کر کے ابھی اپنے بال بنا رہی تھی جب اسے ڈور بل کی آواز سنائی دی فوری طور پر اسے نوشین ہی کا خیال آیا تھا لیکن دروازے پر ایک ریسٹورنٹ کا ڈیلیوری بوائے چند پیکٹس کے لیے کھڑا تھا میں نے آرڈر نہیں کیا اس سے لگا شاید وہ کسی غلط اپارٹمنٹ میں آ گیا ہے اس نے جواباً سلار سکندر کا نام ایڈریس کے ساتھ دہرایا چند لمحوں کے لیے وہ چپ سی ہو گئی وہ کم از کم اتنا بے پرواہ نہیں تھا اس کے بارے میں کہ اس کے افطار کے لیے کچھ انتظام کرنا بھول جاتا وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لینے کے لیے آفس سے نکل چکا ہوگا اور ایئرپورٹ پہنچنے کی بھاگ دوڑ میں اسے شاید وہ یاد بھی نہیں ہوگی کچن میں ان پیکٹس کو رکھتے ہوئے اس کا غصہ اور رنجید کی کچھ کم ہوئی اور یہ شاید اس کا ہی اثر تھا کہ اس نے کال کر کے سالار کو مطلع کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھا وہ اس وقت ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی امامہ نے اسے کھانے کے بارے میں بتایا میں رات کا کھانا اکثر اس ریسٹورنٹ سے منگواتا ہوں کھانا اچھا ہوتا ہے ان کا اس نے جواباً بڑے معمول کے انداز میں کہا میں نے سوچا میں جب تک ان لوگوں کو لے کر آؤں گا تم تب تک بھوکی بیٹھی رہو گی وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر یکتم اسے احساس ہوا کہ یہ بہت مشکل کام ہے سالار سے یہ وہ دو الفاظ کہنا ایک عجیب سی جھجک تھی جو اسے محسوس ہو رہی تھی وہ تقریباً سوا نو بجے کے قریب آیا اور ڈور بل کی آواز پر وہ بے اختیار نروس ہو گئی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سالار کی فیملی کے رد عمل سے خائف تھی ایک ہمسائے کے طور پر بھی دونوں فیملیز کے درمیان بے حد رسمی تعلقات تھے اور بعد میں ہونے والے تعلقات نے یہ فارمیلٹی بھی ختم کر دی تھی اس سے کئی سال پہلے سکندر عثمان سے فون پر ہونے والی گفتگو یاد تھی اور شاید اس کے خدشات کی وجہ سے وہی خدشات کی وجہ بھی وہی کال تھی بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے سکندر عثمان سمیت تینوں افراد اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے تھے وہ ان کے رویوں میں جس روکھے پن اور خفکی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ فوری طور پر اسے نظر نہیں آئی امامہ کی نروسنس میں کچھ کمی آئی فرقان کے گھر ڈنر کے دوران اس کی یہ نروسنس اور بھی کم ہوئی انیتا اور طیبہ دونوں بڑے دوستانہ انداز میں نوشین اور اس سے باتیں کرتی رہیں نوشین اور فرقان سلار کے والدین سے پہلے بھی مل چکے تھے لیکن نوشین انیتا سے پہلی بار مل رہی تھی اور دونوں کا موضوع گفتگو ان کے بچے تھے وہ بہت پرسکون انداز میں ایک خاموش سامے کی طرح ان لوگوں کی باتیں سنتی رہی وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرقان کے گھر میں اس کی شادی یا اس کی ذات موضوع گفتگو بنے اپنے اپارٹمنٹ میں واپسی کے بعد پہلی بار سکندر اور طیبہ نے سٹنگ روم میں بیٹھے اس سے بات کی اور تب ماما نے ان کے لہجے میں چھپی اس تشویش کو محسوس کیا جو امامہ کی فیملی کی متوقع رد عمل سے نہیں تھی اس کا اعتماد ایک بار پھر غائب ہو گیا اگرچہ انہوں نے کھلے عام امامہ کے سامنے ہاشم مبین یا ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی لیکن وہ لوگ اب ولیمہ کا فنکشن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں منعقد کرنا چاہتے تھے وہ سرار کی رائے سننا چاہتی تھی لیکن وہ گفتگو کے دوران خاموش رہا جب گفتگو کے دوران خاموشی کے وقفوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یکدم امامہ کو احساس ہوا کہ گفتگو میں آنے والی اس بے ربطگی کی وجہ وہ تھی وہ چاروں اس کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی تھے بیٹا تم سو جاؤ تمہیں کے لیے اٹھنا ہوگا ہم لوگ تو ابھی کچھ دیر بیٹھیں گے اس کے نیند آنے کے بہانے پر سکندر عثمان نے فوراً کہا تھا وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی نیند آنا بہت مشکل تھی دو دن پہلے جن خدشات کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا اب وہ ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی اسے اندازہ تھا کہ سکندر عثمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی فیملی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے وہ بہت دیر تک اپنے بیڈ پر بیٹھی ان خدشات اور خطرات کے بارے میں سوچتی رہی جو انہیں محسوس ہو رہے تھے اسے محسوس ہو رہے تھے جو انہیں محسوس ہو رہے تھے اس وقت وہاں اکیلے بیٹھے پہلی بار اس نے سوچا اسے شادی کر کے سالار نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا جو بھی اسے شادی کرتا وہ کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محسوس ضرور کر لیتا لیکن سالار سکندر کی صورت صورت میں صورتحال اس لیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے رشتے کا انکشاف ہونے کے چانسز زیادہ تھے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے اس نے سوچا مجھے یا سالار کو جان سے تو کبھی نہیں ماریں گے اس سے اب بھی اندھا اعتماد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے اور پھر سالار سے طلاق دلوا کر کہیں اور شادی کرنا چاہیں گے اس کس طراب میں یکدم مزید اضافہ ہوا سب کچھ شدید شاید اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی یا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی یہ اپنی ماضی سے کہیں شادی کرنے کا مسئلہ نہیں تھا اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنے کا مسئلہ نہیں تھا یہ مذہب میں تبدیلی کا معاملہ تھا اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی محسوس ہوئیں وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی